مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں سکون دل در مجلس اہل دل اللہ والوں کی مجلس میں سکون اترتا ہے سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یار جدھر بھی جاؤں کسے غم جانو دل سنا کسے میں زخم میں جگر دکھاؤں زخم جگر اس کو حاصل ہوتا ہے جو اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے نظر بچاتا ہے جو عورت شہری پردہ کرتی ہے اس کو غم اللہ تعالیٰ کا غم یہ حضرت والا فرماتے تھے رحمۃ اللہ یہ غم بہت مبارک ہے یہ غم انبیاء کو حاصل ہوتا ہے آخرت کا غم گناہوں سے بچنے کا غم سنت پہ چلنے کا غم اور یہی جو انبیاء کا غم ہوتا ہے وہی اولیاء اللہ کو بھی یہی غم ہوتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ میں سے کسی کسی عمل کسی بھی عمل سے ناراض تو نہیں ہو رہے کہیں کہیں مرغی کو بند تو نہیں کیا ہو میں نے اس کو دانہ پانی تو دینے میں کمی تو نہیں کر رہا میں کہیں اللہ ہمارے دانہ پانی نہ دینے کی وجہ ویسے مرغی مر گئی ہے بحران پہ اللہ سے استغفار کرے اس کے سوا کیا سہارا ہے جب مرغیوں کو بند کرنے کی وجہ سے تفسیر بند ہو سکتی ہے حضرت خانوی رحمۃ اللہ تفسیر لکھ رہے تھے پیرانی صاحبہ کہہ گئیں کہ بھائی مرغیوں کو جو ہے وہ دانہ پانی دے دیجیے گا اپنے گھر جا رہی تھیں تو وہ تفسیر خط پچاس خطوط کے جواب خط کے جواب بھی نہیں آ رہے تفسیر بھی نہیں لکھی جا رہی مرغیوں کو دانہ دینا بھول گئے اتنے بڑے مجدد پھر دل میں الہام ہوا اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں وہ شاید پانی دانہ پانی نہیں دیا مرغیوں کو دانہ دیا واپس تفسیر لکھنا مضامین آنا شروع ہو گئے تو مرغیوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرغیوں کو تکلیف پہنچانے میں ویسے تفسیر بند ہو جاتی ہے ایک مجدد کے سینے میں تو ہم لوگ جو بیوی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں ماں باپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں شیخ کو تکلیف دے رہے ہیں استاذ کو تکلیف دے رہے ہیں تو پھر ہم لوگ کیسے اللہ والے بنیں گے ابرار بندے تو نہیں بن سکتے اور ابرار بندے بننا ضروری ہے جنت میں ابرار بندے جائیں گے نا تو ابرار بننا ضروری ہے ابرار کی تفسیر ہی قال الحسن مصری کی تفسیر البرار الزین اللّہ یوزون اظر اللہ یوزون ذرہ جو چوٹی کو بھی تکلیف نہ دیں ملا یا شر جو کسی گناہ سے خوش نہیں ہوتے حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ ایک سو بیس صحابہ کی زیارت کرنے والے تھے ماشاء اللہ اتنے تابعی تھے تابعی تھے آواز وہاں جا رہی ہے جی۔ پوچھ لیجیے جی، اچھا تو یہ ابرار بندے یہ ہوتے ہیں اب جو جی۔ جس جو خواتین بیان سن رہی ہیں تو ابرار بندے وہ ہوتے ہیں تو خواتین کو بھی ضروری ہے کہ وہ بھی نیک بندی بن جائیں تو جن خواتین جو مستورات اپنے شوہر کو تکلیف پہنچا رہی ہیں اپنے عمل سے ان کا شوہر ان سے ناخوش ہے تو یہ عورت اللہ والی نہیں ہے چاہے کتنے ہی تہجد پڑھتی ہو کتنے عمرے کرتی ہو کتنے بیان کرتی ہو اور کتنے لوگوں کو دین کی طرف بلانے والی ہو ہاں۔ کیونکہ اس کی اس سے شوہر خوش نہیں ہے تو اس کی نفل روزہ بھی قبول نہیں نفل نماز بھی قبول نہیں تو یہ غمیں ہوتا ہے سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یارب جدھر بھی جاؤں کسے جان جانو دل سناؤں کسے میں زخم جگر دکھاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یار جدھر بھی جاؤں کسے غم میں جانو دل سناؤں کسے میں زخم جگر دکھاؤں یہ دنیا والے تو بے وفا ہے کی خیم سے بے خبر ہے پھر ان کو دل دے کہ زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بنا دنیا والے کون مراد ہیں یعنی جو نفس کے بندے ہیں جو نفس کی خواہشات پر عمل کرتے ہیں جو کارٹون بچے دیکھتے ہیں جو کارٹون کیوں دیکھ رہے ہیں کیونکہ ابا نے لا کے رکھا ہوا ہے ٹی وی گھر کے اندر تو بچے تو کارٹون ہی دیکھیں گے بچوں کو جیسا ماحول دیں گے ویسے ہی بچے بنتے جائیں گے ان کو کنڈر گارڈن اور مکس گیدرنگ اسکول میں ڈالیں گے تو وہاں سے وہ لڑکے لڑکیوں کے عشق و محبت ہی سیکھ کر آئیں گے اللہ اور رسول کی باتیں تھوڑی سیکھ کر آئیں گے انجینئر ڈاکٹر بنا سکتے ہیں مگر دین کے ماحول میں رہتے ہوئے جہاں دین کا خطرہ ہو تو وہاں انجینئر بنانا تو ضروری نہیں ہے دین بچ جائے بچوں کا ایمان کی حفاظت ہو جائے ورنہ اچھے اچھے انجینئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا ان لوگوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی ہے کلمے ہی نہیں آتے ان لوگوں کو تو اس لیے منع نہیں ہے حضرت والا ہمارے ساتھ دوست آئے انجینئر بھی بنتے ہیں ایک انجینئر بھی بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ عالم بھی ہوتے ہیں اور یہ کہ سب کو دین کا ماحول حضرت والا فرماتے تھے ان کو پہلے دین سکھا دو پھر بڑے اللہ والے انجینئر بھی بناؤ ڈاکٹر بھی بناؤ وہاں اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں وہاں کیسی کیسی کرسچن کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں یہودیوں کی کتابیں اور بچوں کا ایمان بھی تباہ ہو رہا ہے تو بہرحال دنیا والے تو بے وفا ہیں اللہ والے با وفا ہوتے ہیں وہ اللہ اور رسول سے با وفا ہوتے ہیں تو مخلوق سے بھی با وفا ہوتے ہیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی پھر آگے فرما رہے ہیں یہ بت جو محتاج ہے سارا پا غلام ان کا بنو تو کیوں کر غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں بدھ سے مراد فیس بک یوٹیوب موبائل کی گندی رنگینیاں جائز استعمال کر ہیں مگر جو گندے استعمال کر رہے ہیں تو پھر رنگینی کی گی وہ بھی بت ہو جائے گا اس زمانے کا بت سب سے بڑا موبائل ہی ہے موبائل سے سب تباہ ہو برباد ہو رہے ہیں بچے سے ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں ویڈیو گیم کا فتویٰ ہمارے پاس ہے تین صفحے رکھے ہیں وہ ایک یہاں دے دیجیے بچے گیم بھی لگے ہوئے ہیں ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں اسے کمانڈو گیم آ رہا ہے تصویریں آ رہی ہیں جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے بس ہمارے بچے کسی طرح بس اچھا پڑھ لکھ جائیں اچھا تاکہ اچھا پڑھ لکھیں گے کیا ہوگا اچھا کمائیں گے اسی طرح کا اچھا بنگلہ ہوگا منع نہیں ہے بنگلے ایک کروڑ کا بنگلہ ہو دس کروڑ کا بنگلہ ہو کوئی منع نہیں ہے ماں اس کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ اللہ کا فضل والے کام ہو رہے ہیں یا اللہ کی ناراضگی والے کام ہو رہے ہیں اگر اللہ کے فضل والے کام ہو رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ماشاء اللہ منگلہ مبارک ہے مگر اگر جھونپڑی کے اندر بھی اللہ کی نافرمانی والے کام ہو رہے ہیں تو جھونپڑی بھی نامبارک ہو ہوگی اور بنگلے کے اندر اللہ کی فرما برداری والے کام ہو رہے ہیں تو جب بنگلہ مبارک ہو گیا بنگلہ پرانی ہے اس کے اندر کون رہنے والا ہے اس کے اندر ٹی وی کس کن کے کمروں میں رکھا ہوا ہے تصویریں کہاں کہاں رکھی ہیں اللہ کی رحمت وہاں نازل نہیں ہوگی جہاں تصویریں ہوتی ہیں روزانہ جنگ اخبار آ رہا ہے ڈون اخبار آ رہا ہے اس سے کوئی ہمارا دشمنی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں ہم پہلے تصویریں مٹائی جائیں گی جب اخبار آئے گا ورنہ اسلام اخبار کافی ہے نہ اسلام اخبار والوں سے ہمارا کمیشن ہے کوئی کسی سے کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ ٹھیک ہے وہ بےچارے ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں تاکہ ان کو اچھے پیسے ملیں بس حرام لڑکی پہلے صفحے پہ بنی ہوئی ہے اس سے اچھے پیسے مل رہے ہیں اس میں کیا برکت ہوگی اس گھر میں کیسے برکت ہوگی جہاں صبح ہی صبح اخبار آ رہا ہے اس میں تصویر بنی ہوئی ہے گندی ننگی عورت کی اور خواہش عورت کی اور قرآن شی کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر میں کیسے برکت ہوگی وہاں پہ برکت تو اللہ کی رحمت سے آتی ہے تو اس لیے دین کی سمجھ یہ سچے اللہ علیہ صحبت سے ملتی ہے قریب جا کے رہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ماشاء اللہ خوب دین کے کام میں بھی ہیں مگر جب گھر میں جائیں تو ٹی وی بھی گھر میں چل رہا ہے تصویریں بھی گھر میں رکھی ہیں شرح پردے کا اہتمام ہی نہیں ہے نامحرم محرم عورتوں سے خوب ملاپ ہو ہے ہاں ہا ہا ہو ہو جب بقرعید آتی ہے جب عید آتی ہے تائی تائی سے بھی پڑتا ہے چچی سے بھی پڑھتا ہے خالہ کی لڑکیاں ماموں کی لڑکیاں بھابھی اور سالی اور بھی عورت کے لیے جو سن رہی ہیں مستورات دیور شوہر کا بھائی اور خالو اور پھپھا ان سے پردہ ہے عورت کے لیے بہنوئی سے بھی پردہ ہے تو یہ پردہ تو ہوتا ہی نہیں ہے پھر سکون کیسے ملے گا یہ سب بت ہیں جو بت محتاج ہیں سراپا غلام ان کا بنوں تو کیوں کر غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں پھر آگے فرما رہے ہیں حضرت والا کے شیر بھی ہے بہت خوش نما ہے یہ بنگلے تمہارے یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگی نظارے ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے یہ ننگے خزاں ہے گلستان نہیں ہے اللہ کا تعلق نہیں ہے تو یہ سب ننگے خزاں ہیں یہ سب یہ رنگینیاں یہ فنیشنگ یہ سب ننگے خزاں ہیں نعمت ہے کا شکریہ ادا کرتے ہیں اگر یا چار دیواری میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس میں سکون نہیں اس بارے میں سکون نہیں ہوتا پھر آگے فرماتے ہیں یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے بل بل ہے مست و مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں یہ دنیا کی رنگینیاں ہمیں دھوکہ نہ دیں صحابہ کرام نے پیٹ پہ پتھر باندھ لے اگر آپ لوگوں کسی کو پیاس لگ رہی ہو جو میرے ساتھ آئے ہیں اور تو پیاس برداشت کر لیں کبھی روزہ نہیں رکھتے کیا ہم لوگ روزے میں بھی تو بیانات سنتے ہیں روزے میں بھی تو صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں پیاسے رہتے ہیں اس کو برداشت کر لینی چاہیے بہت نازک مزاج ہو گئے ہم لوگ صحابہ کرام کی مثالیں دیتے ہیں اور ہمارا حل کیا ہے <laughs> ایک گھنٹے بغیر پانی کے نہیں رہ سکتے <laughs> بہت نازک مزاج ہوئے پھر آخری شعر حضرت والا تو یہ نشیمن یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی باتیں غور سے سنیے حضرت والا کی باتیں دین کی باتیں ہیں قرآن و حدیث کی باتیں ہیں یہ عارضی زندگی ہے تو ان کی رنگینیوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے باہر بڑی بڑی سپر مارکیٹس ہیں ایسی بڑی بڑی چھتیں ڈالی ہوئی ہیں اور اندر کیا ہے اندر تو بے سکون ہی اصل تو دل ہے اللہ اند فل جسدی مضبطن تمہارے جسم میں گوشت کا لوتڑا ادھر صلاح صلاح الجسد کلو اگر یہ صحیح ہوگا اس سے نکلنے والے سارے اعمال صحیح ہوں گے پورے جسم سے اعمال اچھے نکلیں گے اذا فسدت فسد الجسد کلو اگر یہ خراب ہو گیا اس سے نکلنے والے سارے امال خراب ہوں گے اللہ واہی القلب کال کھول کر سن لو وہ دل ہے تو یہ دل پہ محنت سچے اللہ والے کرتے ہیں ورنہ ہمارے اندر جو ہے مال کی محبت بھری ہے مخلوق کے خوف کی وجہ سے خوف کی وجہ سے گناہ کر رہے ہیں کہ مخلوق کیا کہے گی اس لیے داڑھی چھوٹی کر دو مخلوق کیا کہے گی اس لیے ٹی وی گھر میں رکھو بچے دوسرے گھر میں چلے آئیں گے اس لیے ٹی وی گھر میں رکھو بچوں کو سمجھائیں ایسے ماحول میں لے کے جائیں ان کا بھی دل بنائیں دوسرے گھر میں دیکھیں گے تو اپنے گھر اپنے ٹی وی زہر اگر اپنے گھر میں زہر دوسرے گھر میں زہر ہو اور اپنے گھر میں بھی کوئی زہر لا کے رکھ لے گا کیا ٹی وی تو زہر ہے بالکل انٹرنیٹ زہر ہے موبائل کیمرے والے زہر ہیں اس سے بچے اللہ سے دور ہوتے ہیں نا سمجھ رہے ہو ان باتوں کو <laughs> موبائل کی باتیں بچے فوراً سمجھ جاتے ہیں ہر کوئی بچے موبائل میں لگے رہتے ہیں گیمز کھیلتے ہیں یا پھر گندے گندے تصویریں بھی دیکھتے ہیں کچھ لوگ تو کیمرے یو ایس بی لگا کے کارڈ لگا کے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو گندی تصویریں موبائل کے اوپر دیکھتا ہے جو بچہ جو بچے کارٹون دیکھتا ہے یا جو عورت ڈرامے دیکھتی ہے ڈائجسٹ پڑھتی ہے اس کو سکون نہیں مل سکتا اب وہ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہا ہے اور شیطان کو خوش کر رہا ہے شیطان کو خوش کرنا اچھا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا اچھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا اچھا ہے نا ایک طرف شیطان ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شیطان کی بات کیوں مانیں گے ہم لوگ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے شیطان کہے گا ٹی وی دیکھ لو شیطان کہے گا عورت سے کہے گا یا یہ پردے میں کیا رکھا ہے مولوی صاحب آگے خامہ خی اتنی ڈانٹ لگا رہے ہیں پردہ کر کے تو دیکھو کتنا سکون ملتا ہے شہری پردہ کر کے دیکھیں ابھی اتنی بے پردہ رہ چکے ہیں اب ذرا شہری پردہ کر کے دیکھیں برقع پہنیں چہرے کا نقاب کریں نہ مردوں سے احتیاط کریں قرآن شریف میں من جلابی بھی ہن آتا ہے سر کے بالوں سے پیروں کو ناخن تک عورت اپنے آپ کو چھپا لے اور برقعہ پہن برقع تو پہن لیا ہمارا ڈیزائن والا پورے موتی جڑے ہیں سلور کلر کا برقعہ ہوا <laughs> یہ مرکز سے گزرے ہیں سارے جو لوگ دیکھتے ہی رہے <laughs> یہ کون جا رہی ہے برقعے بھی پہنی ہے اور ساتھ ساتھ اپنی دعوت بھی دے رہی ہے یہ ڈیزائن والا برقعہ پہنا ہوا ہے سادہ برقعہ پہنو ڈھیلا ڈھالا برقعہ پہنو یہ ڈیزائن والے برقعے کی کیا ضرورت ہے شوہر کے سامنے پہنو خوب شوہر کے سامنے تو بالکل بھتنی بنی رہیں گی <laughs> شوہر کے سامنے بھوت نہیں مری رہیں گی اور جب وہاں جائیں گی ریشم گلی اور آٹھ نمبر بازار وہاں اچھے سے ڈیزائن والے برقعے پہنے کس لڑکوں کو دکھانا چاہ رہی ہوں اور گھر لڑکوں کو اپنا برقع دکھانا چاہتی ہوں پھر بولتی ہو لوگ مجھے بدتمیز بری نظر سے دیکھتے ہیں اور کچھ عورتیں بولتی ہیں اجی ان کا دل خراب ہو ہو دل صاف ہونا چاہیے بس اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں نہیں فرمایا کہ یہ المن میں سورحین مومین سے فرما دی اپنی بعض نگاہوں کو جھکا لیں دل صاحب کی کہاں سے بات ہوگی دل جب آپ اپنے آپ کو دعوت نظارہ دیں گی تو مردوں کے دل خراب ہی ہوں گے اتنے فحاشی کا زمانہ چل رہا ہے پاک نظروں والے کمی ہیں <laughs> اور پاک نظر خراب ہونے وقت کتنا لگتا ہے اس لیے پردہ جو ہے فرض ہے عورتوں کو نامحرم مردوں سے پردہ کریں یہ آخری پڑھ دیتا ہوں کٹ رہی ہے دیکھیے ہم لوگ اس طرح بیٹھ جاتے ہیں تاکہ کیونکہ نیچے ہے یا برابر نیچے اچھا یہ تو مجھے ان کا انتظام ہے مجھے دیکھیے صحیح ہو جائے تو بتا دیں میں جب تک آپ ہی شعر پڑھ رہا ہوں مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر تو ان کے در کو میں اپنا مسکن سمی میں دل سے نہ کیوں بناؤں علی شریف میں آتا ہے لکھ الشین معذلوں پنکھا بھلے بند کر دیں آدھے گھنٹے کی بات ہے اچھا عورتوں تک خواتین تک بعد دین کی پہنچ جائے ایک دین کی بات پہنچ جائے ایک عورت بھی اللہ والی بن جائے شرح پردہ کر لے تو ہمارے لیے آنا مصول ہو جائے نہ بھی کرے تو اس کو پتہ تو چل جائے گا کہ پردہ نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں ضروری ہے کہ ایک بہت ساری عورتیں دو تین عورتیں بھی سن رہی ہیں وہ بھی کافی ہیں اور آپ لوگ بھی سن رہے ہیں ماشاء اللہ تو مجھے تو اختر سکون ہے دل پہلے مجھے مگر اس کی کشید آپ سنی تو مزہ آ گیا مجھے صرف سکون ملا اللہ والوں کے در پر کیونکہ ان کے دل میں اللہ ہوتا ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے لکھ الشین مہ دن المہ التقوا قلوب العارفین ہر شے کی ایک کانیں ہوتی ہیں اور جو اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ کو پہچان چکے ہوتے ہیں وہ اللہ کو کیسے پہچانیں گے گناہ چھوڑ کے اللہ کو پہچان سکتے ہیں گناہ کے ساتھ کوئی اللہ کو نہیں پہچان سکتا گناہ چھوڑ کے پھر اللہ کی زمین و آسمان میں غور کر کے اور جو اللہ کے عارف بندے ان کی صحبت اٹھا کے اور رحمان فص البی خبیر رحمان کی شان تو کسی باخبر سے پوچھو ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر جو اللہ سے ملے ہوئے ان سے راہ و سلوک پیدا کرنا چاہیے اب جاری ہے بس جی ہاں۔ ماشاء اللہ تو ہر شے کی ایک کان ہوتی ہے ہم لوگ ایک دفعہ ایک جگہ حیدرآباد میں کہیں بیان ہوا تھا تو ایک صاحب ملے تھے کوئلے کی کان تھی تو کان ہوتی ہے اس سے کوئلہ ہی نکلے گا تقوا کی کانیں تقوا کی کانیں کون سی اللہ والوں کے دل ہیں کتاب العارفین نہیں فرمایا قلوب العارفین ان کے سینوں سے تقوا منتقل ہوتا ہے خواتین کے لیے کیسے ہوگا کہ شرح پردے سے جو ہے وہ اللہ والے ان کے غلاموں کا یا سچے جو متقی علماء کرام ہیں ان کا بیان سنیں ان کی کتابیں پڑھیں تحفہ خواتین مفتی عاشق علیہ صاحب رحمۃ اللہ کتاب پڑھیے سندھی زبان میں بھی آتی ہے اور مولانا یوسف لدرانی شیخ رحمۃ اللہ کتاب اپنے پورا تھوڑا مہنگا سیٹ ہے آپ کے مسائل ان کا حل گھر میں لا کے رکھیں مسائل تک اللہ کے علم ہو اور حضرت والا رحمت میں کتابیں منگوا لیں اس سے اللہ کی محبت اور معرفت پیدا ہوگی پھر مسائل پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا جب اللہ کی محبت آتی ہے تو بہت آسان ہو جاتا ہے دین پہ عمل کرنا محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے اور وہ جو آپ شعر پڑھتے ہیں میں ڈھونڈتا ہوں تجھ کو محبت کہاں ہے تو ایک قلب شکستہ تیرے قابل لیے ہوئے حضرت والا فرما رہے میں ڈھونڈ رہا ہوں اے اللہ آپ کی محبت کہاں ہے جب میں نے اپنے دل کو توڑا تو اس میں آپ کی محبت مجھے نظر آئی دل کیسے ٹوٹتا ہے حسینوں سے نظریں بچانے سے ٹوٹتا ہے جب عورت شریف پردہ کرے گی دیور سے پردہ کرے گی ہم گھر سے ٹی وی نکالیں گے اور نظروں کو بچائیں گے اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے غصے کو پی جائیں گے دل ٹوٹ جائے گا پھر طاہر صاحب کا یہ شعر پڑھیں گے دل توڑ کے دل جوڑ دیا سب کا خدا سے دل توڑ کے دل جوڑ دیا سب کا خدا سے کیا دل شکنی دل شکنی دل شکنی ہے ایسا بیان کبھی ہوتا نہیں ہے ماشاء اللہ عجیب بیان ہو رہا ہے شاید اس کو جو نئے سن رہے ہیں ان کو سمجھ میں نہ آئے مگر آ جائے گا اللہ دل کیسے ٹوٹے گا حرام خواہشات کا خون کرنے سے نظر بچانے سے ٹوٹے گا مٹیاری سے یہاں تک کتنی نظریں خراب کی ہوئی گی کراچی سے لوگ حیدرآباد آئے کتنی نظریں خراب کی کتنی عورتوں کو دیکھا ایک نظر بھی اللہ تعالیٰ اس سے دور کر سکتی ہے ایک نظر میں لوگ کیا سے کیا ہو گئے اللہ والوں کی نظریں بھی اور حسینوں کی نظروں سے بھی <laughs> بہت آگے جا رہے تھے عورتوں کی انسان جو پیچھے ہٹتا ہے بد نظری کی وجہ سے ہٹتا ہے جو فرض میں کوتاہی آنا شروع ہوئی جماعت کی نماز نکلنا شروع ہوئی کہیں نہ کہیں بد نظری مردوں نے کی ہے اور عورتیں کے پیچھے ہٹتی ہیں ایک تو شوہر کی نافرمانی اور دوسرا یہ کہ شہری پردے کا اہتمام نہ کرنا اور زبان کی حفاظت نہ کرنا اس کی وجہ زبان کی حفاظت ہم لوگوں کی کہاں ہوتی ہے سوچ کے ابھی تک آپ نے مجھے ساتھ نہیں کب سے کہا ہوا اس کا مطلب ہے آپ شیر کی بات ماننے میں جو دیر لگاتا ہے اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کج روی ہے کہیں ٹیڑھا پن ہے دل کے اندر تو شیخ کی بات قرآن و حدیث کی بات ہے پہلے آتی ہی کہہ دیا تھا کہ مونچھیں صاف کروانی ہے حدیث شریف میں آتا ہے جو لمبی لمبی مونچھیں رکھے گا میری شفاعت سے محروم رہے گا حوض کوثر پر نہیں آنے دیا جائے گا ممکن نقی سخت عذاب لیں گے قبر میں درد ناک عذاب ہوگا مونچھوں میں عزت نہیں ہے سنت میں عزت ہے کینچی سے مشین سے بالکل باریک کر دوں گا ہر وقت دیکھتے ہیں حضرت شیخ میرے فرمائے تھے دیکھتے رہو کہیں کنارہ تو نہیں چھپ رہا میرا اس طرح کر کے دیکھتے رہے کنارہ چھپے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شفت اولیا کا مکرو ہے تحریمی حرام کے قریب ہے آپ سے بھی نکلتے کہہ رہا ہوں کہ کنارہ کھولیں کینچی نہیں ملتی پورے حیدرآباد مٹیاری میں کینچی نہیں ملتی بس سستی ہے بے فکری ہے بے فکری سے تو اللہ نہیں ملتا عورتوں کو بھی بے فکری رہتی ہے بس ٹھیک ہے بنگلہ آ گیا گاڑی آ گئی پیسے آ گئے بس ہاں ہا ہا اور جب موت آئے گی پھر کیا ہا ہا ہوگا کیا موت تو سب کو آنی ہے کیوں نہ اللہ کو خوش کر کے جائیں منع نہیں ہے سب ٹھیک ہے بنگلہ بنوا لیا عورت نے کھڑے ہو کے پورا ڈیزائن <laughs> کروا لیا پینٹنگ کروا لی بڑا اچھا بنگلہ میں تھے آئیے میں مجھ سے ملنے آئیے گا ہمارا گھر دیکھیے گا بڑا اچھا ہے گھر تو اچھا ہے دل کیسا ہے <laughs> دل اصل تو دل ہوتا ہے دل سے قیمت لگتی ہے خانقاہ اتنی چھوٹی سی تھی وہاں سے کیسا دین میں کام ہوا اللہ والوں کے دل بہت بہت وسیع ہوتے ہیں مساتے پل میں عاشفہ ارض و سما سے کم نہیں و سما سے غم جو اٹھایا نہ جا سکا حضرت والا کا ہے ارض و سما سے غم جو اٹھایا نہ جا سکا وہ غم تمہارا دل ہے ہمارا لیے ہوئے قرآن میں آتا ہے کہ کیا تھا وہ جو ارض سما سے غم نہیں اٹھایا گیا انہ تھا ہم آسمان و زمینوں سے جو غم نہ اٹھایا جا سکا وہ مومن کا چھوٹا سا دل اٹھا سکتا ہے کون سا غم آخرت کا غم آخرت کے غم سے کیا مراد ہے نظر بچانے کا غم داڑھی رکھنے کا غم ٹخنے کھولنے کا غم شریف پردے کا غم جھوٹ سے بچنے کا غم نمازوں کی پابندی کا غم یہ غم ہے یہ ہے ڈیٹیل اس کی فیس بک یوٹیوب سے بچنے کا غم تصویروں سے بچنے کا غم یہ غم ہے کارٹون سے بچنے کا غم کارٹون دیکھنا اچھی بات تو نہیں اور کیا نام ہے بچوں کے لیے شعر ہے کہ بچوں نے اپنے داڑھی رکھنا یہ واجب ہے to keep the beard length from under the chin right side of the chin left side of the chin and this is beard a grain of or rice or to shape the beard is حرام and when one person is doing the حرام حرام action he can not be the friend of Allah سمانا تعالیٰ اینڈ وی اللہ تعالیٰ سینڈ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 أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان ایمان والوں ایمان والے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اشد محبت کرتے ہیں ہے نا اللہ سے محبت کا ہم سوچ سکتے تھے بالکل کوئی سوچ بھی نہیں سکتا مگر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے وہ اشد محبت ہے اب اشد محبت کیا ہوتی ہے اشد محبت یہ ہوتی ہے کہ جب نماز کا وقت آ گیا آسان کر کے بتا رہا ہوں نماز کا وقت آ گیا اور ہم لوگ جو ہیں دنیاوی باتوں میں لگے ہوئے ہیں اپنے اسائنمنٹ میں لگے ہوئے ہیں اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں اور مرد حضرات عورتیں اپنے گھر کے کام کاج کر رہی ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ اس کو اللہ سے اشد محبت ہے اپنے کام سے اشد محبت ہے میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے یا دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے اس وقت پتہ چلے گا کہ اس کو اللہ سے محبت زیادہ ہے یا اپنے کام سے محبت زیادہ ہے اشد جس کی اللہ محبت ہوتی ہے اللہ سے محبت بہت زیادہ جس کی ہوتی ہے تیز والی ہوتی ہے اور ضروری ہے تو پھر وہ اپنا کام چھوڑ کے نماز جماعت سے پڑھتا ہے عورت بھی اپنا کام چھوڑ کے وقت پہ نماز ادا کرتی ہے یہ نہیں کہ حضرت والا فرماتے ہیں اثر کا وقت ہے اپنے کام پہ کام کی جا رہی ہے مغرب کا وقت قریب آئے گا جلدی جلدی ٹھوکریں مالی آرام آرام سے اس کو سنت کے مطابق نماز ادا کریں تو اللہ سے اشد محبت جو ایمان والے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اشد محبت رکھتے ہیں اسی طرح جب ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں یونیورسٹی جا رہے ہیں دفتر جا رہے ہیں تو نام عورتیں آ جاتی ہیں لڑکیاں آ جاتی ہیں اس وقت پتہ چلے گا کہ اللہ کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہے لڑکیوں کی محبت زیادہ ہے جب موبائل ہاتھ میں آ گیا فیس بک کا پورا آپشن اس میں دیا ہوا ہے ایپ بنا ہوا ہے یوٹیوب کا آپشن دیا ہوا ہے اس میں اور انٹرنیٹ پورا کھلا ہوا ہے عام ہے گھر میں وائرلیس نیٹ لگا ہوا ہے اور پوری امی ابو بھی گئے ہوئے ہیں بچوں کو پوری آزادی ہے کارٹون نیٹ ورک کھول سکتے ہیں اور یوٹیوب دیکھ سکتے ہیں فیس بک دیکھ سکتے ہیں مگر اس وقت پتا چلے گا کہ اللہ کا خوف ہے اس کے دل میں نہیں اللہ سے ڈرتا ہے کہ نہیں اپنا لڑکی بن کے لڑکا بن رہا ہے لڑکا بن کے لڑکی بن رہا ہے چیٹنگ کر رہا ہے فیس بک پہ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے اتنے لوگوں کو ایڈ کروایا ہے میرے پاس اتنے دوست ہیں یہ تو اتنی گرل فرینڈ ہیں یہ تو اتنے بوائے فرینڈ ہیں ان سے کیا ہوگا کوئی اللہ کا والا فرینڈ ہے آپ کا <laughs> اور بہت سے لوگ لڑکیوں کو اللہ والی جو اسکارف پہنے ہوئی آتی ہے بہت نیک بچی ہے ماشاء اللہ میں اس سے بھی شادی کروں گا وہ جو ہے نا اتنی پیاری بچی ہے وہ تو نماز بھی پڑھتی ہے ابو میں اس سے بھی شادی کروں گا ماشاء اللہ اسکارف بھی پہنتی ہے وہ بہت پردے والی ہے اسکارف پہننے سے پردہ نہیں ہوتا نقاب کرنا چاہیے نامحرم مردوں سے دور رہنا چاہیے اگر پردے والی ہوتی تو تم سے کیوں باتیں کرتی وہ پردے والی عورت تو نامحرم مردوں سے باتیں نہیں کرتی اس لیے یہ لو میرج کرنا یہ محبت کی شادی سب جائز تھوڑی ہے میں تو اسی سے شادی کروں گا پہلے پہلے اس سے آنکھوں کا ذنا ہوتا ہے پھر اس سے چیٹنگ کرتا ہے پھر اس کو اپنے گھر میں بلاتا ہے یہ سب آخری اسٹیجز ہوتے ہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پابندی لگا دی آنکھوں کا ذنا ہے نظر بازی نظر بازی آنکھوں کا ذنا ہے ہم سب کے لیے بھی ہے یہ تھوڑی کہ ہم آپ میں داڑھی والا ہوں آپ داڑھی والے تو ہم لوگ دل بالکل صاف ہو گئے ہمارے تو عورت اور کھمبا ایک ہی ہے <laughs> ایسا تھوڑی ہوتا داڑھی رکھی ہے کوئی ایک سامنے میں <laughs> لطیفہ ہے ایک داڑھی والے نے سائیکل چلا رہا ہے بائک چلا رہا تھا نئی نئی بائک ہوگی ایک لاکھ کی لی ہوگی ون ٹو فائیو تو چلا رہا تھا وہ آٹومیٹک <laughs> ہوتی ہے شاید وہ ون ٹو فائیو آٹومیٹک ہوتی ہے اس میں زیادہ وہ آگے دیر ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہے ایک سو ستر جو بھی ہوتی ہے ون ٹو فائیو وغیرہ چلا رہا تھا ایک لڑکی آ گئی بیچ میں اس کو ٹھوکر مار دی داڑھی والے ہو کے تم ٹھوکر مارتے ہو لڑکیوں کو شرم نہیں آتی وہ بھی رومانٹک مزاج تھا <laughs> داڑھی والا ہو کے تو بول رہے حجی ہاں داڑھی ہے تو بریک چھوڑیے <laughs> حضرت والا ہمیں ہنساتے بھی تھے اور فرماتے تھے مفتی عاشق رائی صاحب فرماتے تھے ایزا ہنسائی تھا فقط ہنسائی تھا جو ہنس گیا سمجھو پھنس گیا اور پھر یہ بھی نفس کی چال ہے آنکھیں دیکھ دیکھ کے بولے حجی ہاں داڑھی ہے دیکھنے کی ضرورت کیا تھی <laughs> تو داڑھی والے بھی کوئی ایسے اللہ تعالیٰ یہ فضل ہو جائے تو بس فضل ہو جاتا ہے ورنہ کون احتیاط کرتا ہے عورتوں سے بس سب عجی نظر پاک ہونی چاہیے دل پاک ہونی چاہیے سب سے سلام کر رہے ہیں جوان لڑکیوں سے السلام علیکم خالہ کیا حال ہے السلام علیکم تمہارا شوہر ٹھیک ہے <laughs> سلام کو عام کر رہے ہیں لڑکیوں سے بھی سلام کر رہے ہیں لڑکیاں نظر آتی ہیں جوان لڑکیاں نظر آتی ہیں سلام کرنے کی بڈھے بڈھے نظر نہیں آتے <laughs> ہیں یہ سب نفس کی چالیں ہیں حضرت والا فرماتے یہ نفس کی چالوں سے ہوشیار ہو جاؤ پتہ بھی نہیں چلتا تمہارے پہلو میں سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے یہ اکساتا ہے گناہ کے لیے فیس بک پہ اکاؤنٹ کھولا ہوا اپنے آپ کو بلی بھی سمجھ رہے مسلمان ہوں گے فیس بک پہ اکاؤنٹ کھولتا ہے فیس مانے کیا ہوتا ہے تصویر ہوتی ہے کہ نہیں تصویروں کی کتابیں تو تصویروں کی کتابوں میں کیا صرف مردوں کی ہوں گی کوئی لڑکی آپ کو ایڈ نہیں کروا سکتی ایڈ کروا لیا انہوں نے کھڑے ہو جاؤ انجینئر بننا یونیورسٹی آتا ہے پتہ نہیں ڈیفینس کی چھٹی ہوئی لڑکیاں آتی ہیں <laughs> مگر ایک نظر اٹھا کے نہیں دیکھ پائی شاہ بیٹھ بیٹھنا فیس بک کا اکاؤنٹ تھا اس نے ڈیلیٹ کر دیا ان کا بھی فیس بک کا اکاؤنٹ تھا ڈیلیٹ کر دیا سچی توبہ کر دی بس اتنے پتہ نہیں کس کس کو ایڈ کروایا ہوگا سلما اور آسیہ اور پتہ نہیں کس کس کو سب کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نہیں ملیں گے ایسے شخص کو دوسرے لڑکے تو ماشاء اللہ فیس بک پہ ماشاء اللہ تو نہیں کہیں کیا کہنا چاہیے بیچارے وہ استاف اللہ وہ لڑکیوں کے چکر میں پڑے ہوئے اور انہوں نے فیس اللہ کا فضل ہوا سچی توبہ کی توفیق ہو گئی اللہ حضرت والا کی صحبت میں آئے تو ماشاء اللہ توفیق ہو گئی فیس بک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا آپ سے بھی ختم کر دیا انہوں نے بھی کھڑے ہو جائے فیس بک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر کر دیا بہت اچھی جاب جاب رہے ہیں ہیں ماشاء اللہ بھی کرتے یہ بھی انجینئر ہیں سائنس ہمارے سندھی میں کچھ لگا اللہ جی۔ بتائیں آپ کیا بنے ہیں اور کہاں جاتے ہیں جاب کرنے اسی کپڑوں میں یہ بتائیں اور کراچی میں اور پینٹ شرٹ پہن کے جاتے ہیں ماشاء اللہ اچھی جاب ہے اچھی تنخواہ ہے تو مسئلہ نہیں عالم بھی ہیں یہ بھی عالم ہے یہ بھی عالم ہے ماشاء اللہ یہ بھی عالم ہے تو کوئی منع نہیں ہے کہ آپ یہ سب چھوڑ دیں گے دنیا سے مراد ہے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا اللہ کی جو نافرمانی چھوڑ دیتا ہے اس کو سکون مل جاتا ہے اس کو سکون مل جاتا ہے سکون سب کو ضرورت ہے ہر وقت چیٹنگ سے لڑکیوں سے باتوں سے کیا ملے گا نمبر ڈیلیٹ کر دینا چاہیے اسے تعلق چھوڑ دینا چاہیے کچھ نہیں ملنے والا ان حسینوں سے حضرت والا کا شعر ہے بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ آنکھوں نے شروع کر دیا دل کو ستانا رہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ میری بات آنکھوں کو حسینوں کی نظر سے نہ ملانا بہت مشکل ہے میں کہنا تو آسان ہے جب مگر جب تنہائی ہوتی ہے جب کوئی بھی نہیں ہوتا اس وقت پورا موقع ہے کہ عورتوں کو دیکھ لیں اس وقت ہمت کر کے نظر چکائیں آنکھوں کا ذنا ہے سوچیے تین القابات پیپر میں لکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذن العین نظر ذنا ہے آنکھوں کا نظر بازی عورتوں کو دیکھنا آنکھوں کا ذنا ہے اسی طرح جو عورت بے پردہ نکلتی ہے اسکارف پہن کے یا زلفیں کھول کے یا بغیر میں مطلب چہرہ دکھا رہی ہے اپنا بھلے کسی طرح بھی دکھا رہی ہو اسکارف پہن کے دکھا رہی ہے یا زلفیں کھول کے دکھا رہی ہے چہرہ تو بہرحال دکھا ہی رہی ہے اپنا تو حدیث میں آتا ہے لانت ایسے مرد پر جو عورتوں کو دیکھتا ہے لان اللہ ناظر عمل منظور رہی نہیں اور جو اور جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں جو عورت بے پردہ باہر نکل رہی ہے یہاں سے ریشم گلی تک گئی آٹھ نمبر بازار تک گئی رکشے میں بیٹھ کے پہلے تو یہاں سے رکشہ لینے گئی ہوگی <laughs> اور بیچارے سب نکل رہے ہیں وہاں سے دین کے کام کے لیے کتنے مردوں نے ان کو دیکھا وہ تو سب نظر چکا کے جا رہے ہیں اور دوسرے گھروں میں جو نکل رہے ہیں انہوں نے دیکھا ان کو تو ساری جتنی دفعہ مردوں نے دیکھا اتنی دفعہ لانت اس عورت کے اوپر پڑی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گئی اب آپ پریشان ہی رہیں گی ظاہر سی بات جب آپ بے پردہ گھومیں گی تو آپ کو سکون مل ہی نہیں سکتا ہے اور ہم لوگ تو لانت ہو یعنی ایسی عورت اللہ کی رحمت کے سایہ اس سے اٹھ جاتا ہے میں بھی انجینئر ہوں مہران یونیورسٹی سے ماسٹر بھی میں نے کیا ہوا ہے میں حضرت والا کی صحبت سے ایسے جو ہے یہ سب اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رہے ہیں نظر بچانے کی تو دنیا کو تھوڑی چھوڑنا ہے اس لیے دنیا ہی کو دین بنا لینا حضرت والا فرماتے تھے اللہ والا کوئی بن جائے اس کے ہاتھ میں دنیا بھی آئے گی تو وہ دین بن جاتی ہے کیونکہ وہ اس کو غلط استعمال تھوڑی کرے گا اس دنیا کو پیسے کو غلط استعمال تھوڑی کرے گا آپ ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں تو بس آسان سی بات ہے بہت آسان سی بات ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے سیدھی سیدھی بات ہے دل چاہے دل کتنا ہی نظر پاک ہو اور دل صاف ہو ہمت کر کے نظروں کو چکانا ہے اس میں سب ہم لوگ سبھی فیل ہو جاتے ہیں یہ بڑا مشکل عمل ہے امتحان میں بہت سارے استاد یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی مشکل پیپر سوال پہلے حل کر لو آسان سوال میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا آسانی سے ہو جائے کوشچن اس سے نمبر ون اس کمپلسری ہوتا ہے آنکھوں کو بچانا بھی کمپلسری ہے اس کو حل کر لیں گے تو باقی داڑھی بھی خود بخود نکل آئے گی داڑھی اپنا واجب ہے to keep the beard one fist in length from under the chin right side آف دا چن لیفٹ side of the chin and this is baby beard ریش بچہ کہلاتا ہے داڑھی رکھنا واجب ہے تو بچے کو شعر سنا رہا تھا اثر صاحب کا شعر ہے کہ بچے جو ہیں اپنے ابو سے بولیں گے ابو ابو داڑھی رکھ لیں ابو ابو داڑھی رکھ لیں ذائقہ سنت کا بھی چکھ لیں اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بد نما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی سر ان کے غلام ہیں ہم لوگ تو ان جیسی شکل بنانے میں کیا شرمانا یہ تھوڑی چالیس قدم سے نظر آئے مشین چلوا لیں یا شیو کروا لیں تو بلکہ ایک مٹھی ہونی چاہیے چاروں اماموں کے نزدیک واجب ہے ایک مٹھی داڑھی رکھنا ایک مٹھی سے کم کرنا چاول برابر حرام ہے اور ٹوینٹی فور چوبیس گھنٹے گناہ ہے ہوتی ہے چوبیس گھنٹے کی سروس داڑھی شیو کروا چوبیس گھنٹے گنا ہے جیسے مولوی کی بات نہیں ہم لوگوں کو دنیا میں آئے اسی لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے دنیا کمانا برا نہیں ہے اللہ کو خوش کرتے ہوئے دنیا کمائیں کوئی مدد مطلب تھوڑی اچھی پڑھائی کریں برگر کھائیں پیزا کھائیں آئس کریم کھائیں ایل ایف سی جائیں ایل ایف سی میں گانے چل رہے ہیں تو مت جائیں گھر پہ منگوا لیں double four triple one triple one ملا کے <laughs> مگر اگر وہاں پہ گانے چل رہے ہیں تو نہیں جائیں گے ظاہر سی بات ہے اللہ کی نافر مانی ہم اس دکان میں کیوں جائیں گے اس سے اچھا ہم کسی اور کا جی ایف سی کا برگر کھا لیں ضروری ہے ایل ایف سی کا برگر کھانا <laughs> کیونکہ وہاں جائیں گے تو وہاں تو لڑکیاں ریسیپشن میں بیٹھی ہیں کسی اور کا برگر کھا لیں اگر برگر نہیں کھائیں گے تو کیا ہو جائے گا موت آ جائے گی کیا کوئی اور سا برگر گھر میں منگوا لیں آ جاتے ہیں اتنے سارے برگر منگوائیں اپنی بیگم سے بولو میں تمہیں کباب لا کے دیتا ہوں اچھے والے گھر میں برگر بنا لیں کیسے ڈال کے اتنا اچھا بن جائے گا سستا پڑے گا وہ تو حضرت حضرت فرماتے ہیں برگر کھاؤ سیون اپ پیو کولڈ ڈرنک پیو کوئی مسئلہ نہیں آئس کریم کھاؤ کون منع کرتا ہے حلال اتنی چیزیں ہیں بس حرام سے بچنا ہے اللہ والے بننے سے تھوڑی ہو کہ بالکل فقیر نتو فقیر ہو جائیں گے اور جھوپڑی میں بیٹھنا پڑے گا ایسا نہیں ہوتا اللہ والے بننے سے اللہ تعالیٰ میں برکت دیتے ہیں دنیا نہیں چھوڑتی کوئی دنیا نہیں چھوڑواتا سچے اللہ والے دنیا نہیں چھوڑواتے کہ دنیا کو چھوڑ دیں گے اسی دنیا ہی کو دین بنا لینا بھائی کوئی مشکل نہیں ہے حضرت والا فرماتے ہیں بس گناہ کی کام نہ کرو اللہ کے ولی بن جاؤ کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں بتا رہے اللہ صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنا ظاہر سنت کے مطابق بنا لیں سر پہ ٹوپی ہو سنت کے مطابق بال ہو ایک مٹھی داڑھی ہو مجھے صاف ہو مجھے لباس ہو صاف ستھرا لباس کرتا شلوار ہو موزے پہن لیں ٹخنے چھپانا حرام ہے مردوں کے جب کھڑے ہوں چل رہے ہوں ٹخنے کھول کے رکھیں عورتوں کے لیے تو میں شہری پردہ کر لیں شوہر کا خیال رکھیں حقوق کا خیال رکھیں آپس میں میاں بیوی لڑیں گے تو بچوں میں کیا اثر ہوگا ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرنا چاہیے اور ماں باپ کا کتنا بڑا حق رکھا ہے بچے نے ذرا سی باڈی بلڈنگ کر لی والد صاحب کی بدتمیزی کرتا ہے ان سے غصہ کرتا ہے والدہ سے بدتمیزی کرتا ہے سمجھتے کیا ہو تم اپنے آپ سے والدہ کی پتہ نہیں کتنی تکلیفیں تم نے اٹھائیں والدہ نے اٹھائیں اور تم بدتمیزی کرتے ہو والدہ کے ساتھ والدہ کا بہت بڑا حق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 پہ چڑھا رہتا ہے حسین لڑکی بھی تو کبھی غصہ نہیں آتا ماں باپ پہ غصہ آتا ہے نالائق کیونکہ اپنے اس پتہ ہی کس چیز پہ ناز ہو رہے ہیں ماں باپ کے احسانات یاد نہیں ہوتے کہ ہم لوگ والد صاحب نے کتنی محنت مزدوری پسینہ ایک کر کے گھر بنایا اور پڑھائی کروائی تمہیں اتنے مہنگے مہنگے لاکھوں روپے خرچ کیے اور تم بدتمیزی کر رہا ہے جو شخص بھی ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے میں نے بھی دو کیس دیکھے ہیں ایک ہمارے دوستوں میں سے مگر وہ بدتمیز انسان نہایت میری بات سنتا ہی نہیں تھا اس کے میں نام نہیں بتاؤں گا ابھی وہ آتا بھی نہیں ہے اس نے والد صاحب کی بدتمیزی کی اور اب اب اس کے ٹانگ میں شدید درد رہتا ہے سارے ڈاکٹروں کو علاج کرا لیا میں نے کہا یقیناً یہ تمہارے باپ تم نے اپنی امی ابو سے جا کے معافی مانگو ابھی زندہ ہیں مقافات ہیں ہمارے جس نے بھی والدین کو ستایا دنیا ہی میں سزا ملتی ہے ایسی ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ پھر دنیا بھر کے ڈاکٹر علاج کرا لیں اور وہ علاج نہیں ہو سکتا ابھی ماشاء اللہ اتنی خوشی ہوئی مولانا نعمان شیخ آئے ہیں وہاں کراچی سے تو شیخ سے بڑھ کے والدین کا حق ہے پہلے والد صاحب کے گئے والدہ کے پاس گئے ان کے ساتھ ناشتہ کر کے اب یہاں بیان میں آ جائیں اب زیادہ نور محسوس ہوگا ان کو والدین خوش ہو گئے والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے جو والدین کو ناراض کرے گا وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا تھوڑے دیر خوش رہے گا ہاں ہاں ہوں یہ باہر کے آوارہ گھر لڑکے تمہیں جو موٹر سائیکلیں بکھا کے لے کے جاتے ہیں سگریٹیں پلاتے ہیں پان پرات کھلاتے ہیں یہ کبھی سکون نہیں دے سکتے یہ تھوڑی دیر کے تمہاری حسن کے عاشق ہیں پیسوں کے عاشق ہیں بنگلے کے عاشق ہیں اور تمہارے موبائل کے عاشق ہیں یہ ہمارا گر لڑکے یہ سب موبائل ختم ہو جائے تمہارا حسن ختم ہو جائے تمہارا فیس جل جائے پورا اللہ نہ کرے پھر یہ کوئی عاشق نہیں رہے گا والدین ہی وفادار ہوتے ہیں اپنے بچوں کے وہ ڈانٹ بھی لگاتے ہیں تو بچے کی بھلائی کے لیے ڈانٹ لگاتے ہیں والدین اگر ڈانٹ لگائیں تو وہ نہیں چاہیے بس ابو جی غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا یہ خاموش بیٹھے ابو کی ڈانٹ سنتا رہے اور دل میں دل سے اپنی امی ابو کی خدمت کرنی چاہیے والدین بہت بڑی نعمت رکھی بہت بڑی نعمت ماما ڈیڈی پاپا یہ بہت بڑی نعمت ہے جن کے چلے گئے وہ پھر استفار کریں ان کے ثواب ان کو اللہ بڑھاپے والدین چڑچڑاپن ہو جاتا ہے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان سے ان کی خطاؤں کو معاف کرنا چاہیے رب ہم ہما کما رب بیانی سویرہ اے اللہ آپ اے میرے پالنے والے رب میرے والدین پہ رحم فرما جیسے بچپن نے میرے اوپر رحم کیا پیمپر پہنایا چٹنیاں اچھا، چٹیاں بدلوائی کتنی دفعہ چادریں بدلی والدہ نے والد صاحب جب تم بیمار ہو گئے تھے رات کو بخار ہو جاتا تھا راتوں کو اٹھ اٹھ کے کہاں ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے رشہ نہیں مل رہا تھا پیدل لے کے گئے پسینے میں لے کے گئے کوئل آپ کی بہت بولتی رہتی ہے اس لیے موبائل کے اوپر سادی میوزک سادی ہونی چاہیے ٹون یہ فلاں ٹون لگی ہوتی ہے یہ صحیح نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں گانا جنا کا منظر ہے اور آج ہمارے والے گانے بھرے ہیں ایف ایم چینل کھلا سمجھ ہیں کوئی ہمارے کوئی کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ارے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں یہ فرشتے لکھ رہے ہیں یہ زمین گواہ بن رہی ہے کس کس سے بچیں گے زبان سیل کر دی گئی یہ قیامت کن ہاتھ بولیں گے اس نے لڑکیوں سے باتیں کی یہ ڈانڈیا کیا اس نے ناچا فلموں میں گیا چپکے چپکے بلو پرنٹ تصویریں دیکھی یہ آنکھیں بھی بولیں گی یہ ہاتھ بھی بولیں گے اور یہ پیر بھی بولیں گے زبان بصیر کر دی جائے گی جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے اللہ تعالیٰ is watching you every minute every second of the life اگر کمرہ بند کر کے اور یہ کر کے ہا ہا ہو ہاں، حرام مزے اکیلے میں رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں دل میں جو حرام مزے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا علم خواہ نقل مما تو کو کسدور آنکھوں کی چوریوں کے دلوں کے رازوں کو جان دل کے رازوں کو بھی اللہ جانتے ہیں تو کمرے بند کرنے سے کیا ہوگا <laughs> دل کس نے بنایا اللہ نے بنایا نا تو دلوں کے اندر جو خواہشات پیدا ہو رہی ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یہ نئے خواہشات حرم شریف کی خواہشات رکھیں میں حج کرنے جاؤں گا عمرہ کرنے جاؤں گا ہر وقت لڑکی لڑکا گو کے مقامات ہی بھرے ہوئے کیا دل کے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ان چکر میں پڑے گا تو یہی مقامات رہیں گے اللہ اور رسول کی محبت کی باتیں سننی چاہیے ماشاء اللہ کے کی ناشری کے اشعار ہیں یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ پیام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ ہماری بات ہے سچے سے اگر توبہ کر لیں گے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہم توبہ کر لیں گے آج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے زلزلے آئے تو ہمارے گھر میں زلزلہ نہیں آ سکتا ہمارے گھر کی دیواریں نہیں ٹوٹ سکتی کیا وہاں کی جب ٹوٹ گئیں ہمارے گھر کی کیا ویلیو ہے اللہ کی قدرت کے آگے اللہ زمین کی نیچے کی پلیٹیں ہلا دیں سب ہم زمین کے اندر دھس جائیں گے تو سبق لینا چاہیے توبہ کرنی چاہیے داڑھی صاف کروانے سے لڑکیوں سے باتیں کرنے سے گندی گندی حرکتیں کرنے سے لڑکوں سے حرام مذاق کرنے سے لڑکوں کے ساتھ چھپ کے چھپ کے کمبل میں گھسنے سے اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ کیا کیا حرام کام کر رہے ہیں زندگی بہت تھوڑی ہے جوانی تو اللہ پہ فدا کرنے کے لیے ہے میں ہمیں گندے لڑکوں والی حرکتیں تھوڑی کرنی ہمیں اللہ والا بن کے دکھانا ہے اس دنیا میں ہمیں ہم یہودیوں کافروں کے طریقوں پہ نہیں چلیں گے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلیں گے اور آئیڈیل نبی رسعت وسلام نہ یہ فلم کے ہیروز کرکٹ پلیئر یہ ہم کھانا پینے نہیں آئے بھائی یہ واپس بھجوا واپس بھجوا دیجیے جہاں ہمارا بیان ہوتا ہے ہم کچھ نہیں کھاتے ہیں پانی پی لیں گے مگر یہ کھانا وغیرہ یہ دال سے ہو ان شاء اللہ کبھی آپ لوگ ویسی دعوت دیں تو ہم آئیں گے خوب کھائیں گے کوئی مسئلہ نہیں مگر جہاں بیان ہوتا ہے وہاں کھانا نہیں ہوتا حضرت والا نے منع فرمایا ہم وہ مولوی نہیں ہیں کہ بس کھانے پیے پیٹوں پہ ڈکار مارے اور بس دین کی کوئی بات ہی نہیں دین کی بات جو بتائی جا رہی ہے اس پہ تو غور کریں خواتین کن چکروں میں پڑ گئی ہیں آپ میری بات تو سن لیں پہلے یہ ہم لوگ کھا لیں گے خود ہی اپنے پیسے جمع کر کے آپ لوگ کبھی دعوت بلائیں گے انشاءاللہ ہم آ بھی جائیں گے کوئی چھوڑیں گے نہیں کھانا انشاءاللہ <laughs> بکرے چھترے حضرت شریف ملا جیدہ ختم شریف یہ ہم والے مولوی نہیں ہیں کہ بس ہر وقت کھاتے پیتے پیٹو مولوی ہیں <laughs> دین کی بات تو سنے جو بتائی جا رہی ہے شاید یہ باتیں سننے کو ملیں گی کہیں جو بکے ہوئے ہوتے ہیں لوگ وہ ایسی بس پیسوں کے لالچی ہوتے ہیں کھانے پینے کے دیگوں کے لالچی ہوتے ہیں مرغیوں کے ٹانگوں کے لالچی ہوتے ہیں <laughs> غلط پیر کیا بولتے ہیں غلط پیر بولتے ہیں کرنٹ والے بابا جیسے فائدہ ہو گئے حیدرآباد میں ان کے پاس جاؤ کرنٹ لگا رہے ہیں یہ کوئی دین ہے کرنٹ لگانا <laughs> یہ تو کیا بجلی کا تار میں بھی یہاں پہ کر دوں جو بھی آئے کرنٹ لگ جائے گا اس کو ہینڈ پلس پہن کے <laughs> تو غلط پیر جو ہوتے ہیں غلط جو پیر ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں بغل میں تو اگر مرغی نہ لایا اے مرید برابر ہے کہ تو آیا نہ آیا <laughs> وہ مریدوں کی جیبوں میں نظر رکھتے ہیں اور سچے پیر ہوتے ہیں مریدوں کے دل پہ نظر رکھتے ہیں اپنے دل پہ بھی کہ ہمارا دل جو ہے اللہ والا بن جائے سے اللہ نکل جائیں لڑکیاں نکل جائیں لڑکے نکل جائیں فیس بک نکل جائے گانے نکل جائیں تصویریں نکل جائیں اللہ تعالیٰ دل میں آ جائیں اللہ کیسے آئیں گے دل توڑنے سے آئیں گے دل کیسے ٹوٹے گا نظر بچانے سے لڑکیوں سے دوستی ختم کر دیں سم توڑ دیں نمبر چینج کر دیں پتہ تعلق کر لیں لڑکی کو گالیاں دے دیں یہ گالی دینا جائز ہے اس وقت پریشان کیا ہوا ہے تم نے اس جوان لڑکی کو پریشان کیا ہوا ہے دس دس جوان گرل فرینڈ بنائیں گے پانچ پانچ گرل فرینڈ بنائیں گے کچھ نہیں تو وہ پھنس جائے کچھ نہیں تو وہ پھنس جائے کوئی پھنس جائے بس <laughs> اور بڑے اتنا کرتے ہیں کے جی ٹو کا بچہ بتا رہا میں دو تین گرل فرینڈ بنائیں گے جب مکس گیدرنگ پڑھیں گے تو یہی سب ہوگا لڑکیوں سے پردہ رکھا ہے شریعت نے لڑکیوں کو دیکھنا چھوٹے اونچے بچے جب حضرت والا کی باتیں سنتے ہیں ماشاء اللہ پانچ پانچ سال کے چھ چھ سال کے جب وہ باتیں سنتے ہیں کہ نظروں کو بچانا چاہیے کوئی عورت آتی ہے چھوٹا سا بچہ پانچ سال کا نظر لیتا ہے کیونکہ حضرت والا کی وہاں باتیں سنتا ہے چھوٹا سا بچہ تو نظر بتانا اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے سارے ٹاپک ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں سوشل اسٹڈیز اور کیا سائنس بایولوجی کیمسٹری کیمسٹری جو بھی ہے سب پڑھتے رہتے ہیں فزکس مگر کبھی یہ بھی اللہ کی محبت کی باتیں بھی کبھی سن لیا گیا قرآن و حدیث کی باتیں قرآن سب سے بڑھ کے کتاب ہے کہ نہیں بھائی ساری کیمسٹری سیمسٹری ایک طرف لات ماروں میں پڑھ سکتے ہیں میں بتا رہا ہوں اب قرآن شریف کے آگے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی نا بھائی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پہ جو قرآن اترا ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے کہ نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مانا ہے کہ ہاں، بد نظری نہیں کرنی چاہیے پھر سب سے بڑی کتاب ہے بخاری شریف اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے حدیث شریف کی وہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رہے ہے کہ آنکھوں کا ذنا ہے نظر بازی تو کارٹون دیکھ کر اور فلمیں دیکھ کے کیسے سکون مل سکتا ہے سالی کو دیکھ کے چچی کو دیکھ کے ممانی کو چچی سے بھی پڑھتا ہے شریعت میں ممانی سے بھی پڑھتا ہے اور خالہ کی لڑکیاں تایا کی لڑکیاں چچا کی لڑکیاں ان سے پردہ ہے شریعت کے اندر کیونکہ ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا میں نے بھی ایسی باتیں نہیں سنی تھی جب معلوم ہوا تو احساس ہوگا احساس ہوگا کہ انشاءاللہ ایک دن توبہ کی توفیق ہو جائے گی کہ دنیا میں ایسے بندے بھی ہیں جو گھر کے اندر رہ کے بھی پردہ کرتے ہیں لوگ پہلے شروع میں بہت مذاق اڑاتے ہیں جب دین پہ چلتے ہیں مذاق تو اڑایا جائے گا تو مذاق اڑایا جائے گا تو کہ ہم دین چھوڑ دیں گے نماز سے کوئی مذاق اڑائے گا کہ کوئی نماز چھوڑ دے گا کیا بھائی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ داڑھی کا کوئی مذاق اڑائے تو داڑھی چھوڑ دو داڑھی شیو کرا لو اس میں والدین کی بات بھی نہیں مانی جائے گی اگر والد صاحب کہیں بیٹے ابھی کوئی عمر ہے یونیورسٹی میں داخلہ دلائیں گے انجینئر ڈاکٹر بن جانا پھر داڑھی رکھ لینا اس وقت تک موت کا کچھ پتہ ہے کہ جوان کو موت نہیں آ سکتی کیا بیٹیوں سے بولتے ہیں بیٹی اب تم پردہ مت کرو تمہاری پندرہ سال کی ہوگی ابھی کیا پردے کی عمر پندرہ پندرہ سال کی بچیاں ہیں نقاری صاحب سے پڑھ رہی ہیں اور بے پردہ بغیر دوپٹے کے اسکول جا رہی ہیں مس گیدرنگ کے اندر پھر عشق کی معاشقہ ہی ہوگا پھر لڑکی تباہی ہوگی پھر ہماری نہ عورتیں جب بارہ عورتوں کا حکم ہے کہ جب دس سال کی گیارہ سال کی بچیاں ہو جائیں ان کو نامحرم مردوں سے پردہ کرانا چاہیے یہاں پندرہ پندرہ سال کی ہو گئی اٹھارہ سال کی ہو گئی کوئی پردہ ہی نہیں کوئی چہرے کا پردہ ہی نہیں امی نہیں کرتی تو بچی کیسے کرے گی پھر تباہی ہوگی بچی ہماری ہر گھر میں لڑ لڑکیوں کے مسئلے ہیں ہر گھر میں ایک دو گھر چھوڑ کے پاکستان کے اندر تین گھر چھوڑ کے یہ مسئلہ ہے کہ لڑکے کو لڑکی سے عشق ہو گیا گھر دیندار گھرانوں کے اندر یہ چل رہا ہے داڑھی والے بھی اس میں ملوث ہو گئے ہر گھر کے اندر یہ قصے کہانیاں چل رہے ہیں عشقی معاش کے کے چکر چل رہے ہیں ہر گھر تباہ ہے جس گھر میں جہاں کو جہاں کوئی بات خط آتا ہے اس میں یہی کس کوئی نہ کوئی خاندان کے اندر لڑکی کے عش میں ملوث ہے یا لڑکے کے میں یہ ایسا خطرناک مرض ہے جب بھی حضرت والا اس پہ بہت زیادہ زور دیتے اپنی آنکھوں کو بچا لو حضرت والا کے خادم میں ان کا شعر ہے کہ فرماتے ہیں نہ دیکھو حسینوں کو نظریں جھکا لو نہ ان کے خیالوں کو دل میں جگا دو نہ دیکھو حسینوں کو نظریں جھکا لو نہ ان کے خیالوں کو دل میں جگا دو بدل جائے ہے جن سے دل کا ہی یہ اتنی خدا سے ہے غفلت کی باتیں دل کا قبلہ بدل جاتا ہے اب نماز میں بھی تو لڑکی آ رہی ہے نماز میں بھی فیس بک کا خیال نماز کے اندر بھی کرکٹ میچ نماز میں کوئی کرکٹ میچ کا خیال آنا چاہیے پاکستان انڈیا کا میچ انگلینڈ بھارت فرانس کا میچ نماز میں تو اللہ کا خیال آنا چاہیے اب ہر وقت جب کرکٹ میچ دیکھے گا پچاس اوور کا تو کرکٹ ہی آئے گا کوڑا کر کر لڑکیاں بھی کرکٹ میچ دیکھ رہی ہیں نہ میرا مردوں کو دیکھ رہی چھکے چوکے دیکھ ہوں او پاکستان جیت گیا جب پاکستان ہار گیا پاکستان انڈیا کا میچ ہار گیا ایک ساتھ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا لو اتنا دل پہ رہ گیا پھر پاکستان ہار گیا بکرا بن گیا پاکستان ہارا ہے اس میں ہارٹ اٹیک ہونے کی کیا بات ہے ہار گیا تو ہار گیا ہار جیت اللہ بھائی آپ لوگ ہنستے کیوں نہیں آپ بھی تو ہنس دے دن ہی تھا فقط ہنسائی تھا جو ہنس گیا سمجھو پھنس گیا اللہ کی محبت ہمارے حضرت والا بہت ہنساتے تھے ماشاء اللہ فرماتے تھے نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ کھانی پڑے گی ولیم فائف خراب ہو جائیں گے تمہارے کا وائف جگر میں گھسے گا اس کا نائف <laughs> حسینوں سے کچھ نہیں ملنے والا کوئی زعفران نہیں ملے گا ان سے <laughs> کمر جھک کے مسلے کمانی ہوئی کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی ان کے بالوں میں غالب سفیدی ہوئی کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی بال سفید ہونے والے ہیں یہ دانت ہل کر اکھڑ پڑیں گے لگائیں پر ہزار منجن وہ شاہزادی لگے گی بھنگن اگر کنگن شہزادی بھنگن ہو جائے گی ایک دن <laughs> اس کے حسن پہ زوال آ سکتا کہ نہیں آ سکتا تیزاب گر سکتا کہ نہیں گر سکتا اس کی لڑکی ہے جس پہ تم پاگل ہو رہے ہو ہیں پھر کیا حال ہوگا ہر وقت بس بھائی گھسی ہوئی اپنی بیوی پہ راضی نہیں ہے جس کی بیوی نہیں ہے صبر کرے بھائی ان شاء اللہ تعالیٰ اچھی اللہ تعالیٰ آپ صبر کریں گے نیک بنیں گے اللہ والے بنیں گے آپ کو نیک عورت ملے گی جو بچوں کی بھی صحیح تربیت کرے گی تو اور وہ جس کو لڑکوں سے پیار ہوتا ہے حضرت والا فرماتے وہ شاہزادہ لگے گا بھنگی اگر کر کے وہ آئے کنگھی <laughs> ابھی دیکھیے میں بھی گنجا حضرت والا لڑکوں کو گنجا کروا دیتے بولیں گے تو بڑے مشکل مولوی آ گئے تو گنجا کرا کے چھوڑیں گے آپ بھی اپنا سر دکھائیں گنجا کرائے تاکہ لڑکے اسی میں لگے بس بس بیٹھ جاؤ ہر وقت بریل کی میں لگ رہی ہیں یہ مانگ نکل رہی ہے وہ مانگ رہی ہے پھو ہو رہا ہے چھو ہو رہا ہے ایک میں اسی بار بار شاپ سے میں اسی نائی سے بال کٹواتا ہوں کیونکہ بڑے اچھے بال کاٹتا ہے ایک بال بھی میرا ادھر ادھر نہیں رہتا اتنی اچھی کٹنگ کرتا ہے سبحان اللہ <laughs> سنت کے خلاف جو بال رکھے گا کیسے سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں آئے گی سنت کے مطابق بات یہ ہے کہ یا تو کانوں کی تک زلفیں رکھیں مگر جوانوں کو نہیں رکھنے چاہیے کیونکہ آج کل لڑکے کونیاں رکھ رہے ہیں اتنی بڑی بڑی زلفیں رکھتے ہیں لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے نوجوان بالکل سر کے بعد صاف کروا دیں چاروں طرف سے مشین چلوا لیں زیرو نمبر کی یا ون نمبر کی مشین چلوا لیں اس سے نفس بھی بہت مٹتا ہے اور عورتوں کو حکم ہے مردوں کو درد حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیمسٹری کی بات پہ یقین آتا ہے یہ فارمولہ ڈالو یہ فارمولہ تو یہ بن جائے گا ایچ میں ٹو او ملاؤ تو او ملے تو پانی بن جاتا ہے یہ یہ <laughs> گلوکوز کا فارمولہ یہ سب یاد ہو جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے ساتھ کافر بھی کہتے تھے سچے ہیں جب کافر کہتے تو ہم لوگ تو مسلمان ہیں ہم ان کی باتوں میں کیوں نہیں عمل کریں ہم عمل کر کے دکھائیں گے ہم مسلمان ہیں گوشت کھانے والے ہیں ہندوؤں کی طرح سبزیاں نہیں کھاتے ہم لوگ <laughs> ہم لوگ گوشت کھاتے ہیں ہم بتوں کو رام رام نہیں کرنے دیتے اب جب گھروں میں رام رام مندر مندر چلے گا ہر روزانہ سیٹرڈے نائٹ کو نئی نئی فلمیں ہندو آئیں گی تو بچے کیا سیکھیں گے رام رام ہی سیکھیں گے مندر والی کی محبت ہی دل میں آئے گی اللہ اور رسول کی محبت تو نہیں آئے گی فلموں سے اس لیے یہ ٹی وی جو ہے نکالنا چاہیے گھر سے یہ سب چیزیں میرے شعر سے کہا جاتے عبادات میں تو ہے فاسق بھی شامل مگر عاشقوں کی نشانی الگ ہے عبادات تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں مگر اللہ کے عاشقوں کی نشانی کیا ہے گناہوں سے بچنے میں غم کو اٹھانا یہی تو ہے عشق و محبت کی باتیں اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں گناہوں سے بچتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنے غم اٹھاتے ہیں صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں خون جلایا اپنا گئی اور اسی طرح حضرت والا ہمارے عارف اللہ معاشہ شاہ محمد محمد صاحب رحمۃ اللہ یہ بھی فرماتے تھے اپنے اخلاق بھی درست کرنے حدیث شریف میں آتا ہے جو غصے کو پی جاتا ہے پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کو پی جاتا ہے وہ نہیں جو باڈی بلڈنگ کر کے کسی کو پچھاڑ دے <laughs> میں نے باکسنگ میں اس کو ہرا دیا اس کو ہرا دیا کے ٹو سیکھ کراٹے سیکھا ہو پتہ ہی اور کون سے کون سے ہوتے ہیں کے ٹو کراٹے کے علاوہ کن فو کن فو چن فو پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں وہ سیکھا ہو میں اس کو گرا دیا پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے بعد غصے کو پی جائے اچھا۔ ہاں ماں باپ بھی بچوں کے ساتھ غصے کو پی جانا چاہیے معاف کرنا چاہیے ایک دوسرے کو اور جس شخص غصہ آئے تو اس کے بعد اس کو پی جاتا ہے قدرت رکھتا ہے اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان اور امن سے بھر دیں گے اور غصہ ایمان کو ایسا تباہ کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو تباہ کر دیتا ہے ایلوا ایک کڑوی دوائی ہوتی ہے جیسے وہ شہد کو تباہ کر دیتی ہے اور مستورات کے لیے کچھ باتیں رض کر دیتا ہوں کہ بس دعا کر کے چلتے ہیں ہم لوگ خواتین کے لیے میرے شیخ فرماتے تھے دو عمل کر لیں گے ایک تو پردے کا اہتمام کر لیں ایک شوہر کے حقوق کا خیال رکھیں انشاءاللہ وہ اللہ کی ولیہ بن کے اس دنیا سے جائیں گی اور اللہ کی ولیہ بننا اللہ کا دوست بننا مردوں عورتوں میں سب کو ضروری ہے تو شرعی پردہ کیسے کریں گی جو عورتیں بالکل پہلی دفعہ بیان سن رہی ہیں کم از کم وہ اتنا کر لیں کہ بڑی چادر لے لیں جس سے جسم چھپ جائے اور جب کوئی نامحرم مرد آئے تو گھونگھٹ سے اپنا چہرے کو چھپا لیں اس طرح شروعات کر سکتی ہیں جب کوئی نامحرم مرد آئے چادر سے اپنے چہرے کو چھپا لیں چہرے کا پردہ رکھا ہے کیونکہ ہماری دو مائیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موجود تھیں اور ایک نابینا صحابی جو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے ہم لوگ تصویریں نہیں کھنچواتے مووی نہیں بنواتے ریکارڈ کر سکتے ہیں وہ ہم لوگ نہیں کہ ہم تصویریں کھنچوائیں یوٹیوب پہ تصویریں آ رہی ہیں مولانا صاحب کی اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں دیکھیے تو دو ہماری مائیں موجود تھیں تو نابینا صحابی آئے وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا اور اتنے صحابی صحابی کو کوئی برا خیال آ سکتا ہے تو اور ہماری مائیں موجود ہیں تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تجربہ پردہ کر لو ہماری مائیں عرض کرتی ہیں کہ علیہ سا عامہ یا رسول اللہ یہ تو دیکھ بھی نہیں سکتے فرمایا آفا امی وانی علسمہ انتما تو بسیرانی تم تو انہیں دیکھ رہی ہو یعنی نابینا صحابی کو دیکھنا ہماری ماؤں کو ازواج متحرات کو منع فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ نابینا صحابی کو نہیں دیکھ سکتی تو عورتوں کو کیسے جائز ہو جائے گا کسی بھی عالم کو دیکھنا ٹی وی کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر کیسے جائز ہو جائے گا بھائی جب صحابی کو نہیں دیکھ سکتی عورتیں تو صحابی کا رتبہ تو بہت بڑا ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ناوز بلّہ کوئی برا خیال بھی نہیں آ سکتا اتنے بوڑھے صحابی اسی سال کے صحابی اسی سال کے اور ان کو منع فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تجیبہ پردہ کر لو ہماری دو ماؤں سے تو بتائیے ٹی وی دیکھنا حرام ہو گیا کہ نہیں بھلے لائیو ہو یا کوئی بھی ہو لائیو دیکھتے رہتے پھر وائف پر آ جاتے ہیں دوسروں کی لائف <laughs> تو کا تو بہانہ ہے خامہ خائی کا اصل میں اپنی ڈرامے دیکھنا ہے نو بجے والا اصل میں خبر نامہ دیکھنا ہے کرکٹ میچ دیکھنا ہے کارٹون دیکھنا ہے نئی نئی فلمیں دیکھنی ہے اسٹیج ڈرامے دیکھنے ہیں اس سے کیا ملے گا تھوڑی دیر کا ہاں ہاں ہاں مزہ ملتا ہے پھر دل میں بے چینی پریشانی پھر بعد میں جا کے پریشان ہوتے ہیں دنیا میں تھوڑا غم تو اٹھا لیں مجاہدہ تو کرنا پڑے گا دنیا کے لیے اتنا مجاہدہ کرتے ہیں آخرت کے لیے ہم مجاہدہ نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پوری کتاب نازل فرمائی ہے حدیث کے اتنے سارے خزانے ہیں ماشاء اللہ اتنی ساری باتیں ہمارے لیے تو ہیں ہم ہی لوگوں کو تو عمل کرنا ہے یہ تھوڑی کہ ہم لوگ سارے عالم ہو جائیں حافظ ہو جائیں عالم حافظ ہونا کوئی ضروری نہیں یہ بات یاد رکھیے گا اللہ کی ناراضگی سے بچنا ضروری ہے ہاں کچھ لوگ عالم ہو جائے فاضل ہو جائیں حافظ ہو جائیں ماشاء اللہ کافی ہے اس علاقے کے لیے بس سب لوگ تو عالم نہیں بن سکتے کہ سارے بچوں کو مدرسے میں ڈال دو سارے بچوں کو حافظ بنا دیں سارے پورے محلے کے لوگ عالم بن جائیں گے پھر موچی کون بنے گا بھائی پھر انجینئر ڈاکٹر کون بنے گا پھر الیکٹریشین کون بنے گا <laughs> کوئی کام نہیں چھوڑنا ہے بس صرف گناہوں کو چھوڑ دینا ہے جو شعبہ میں بھی جڑے ہیں وہ شعبہ میں جڑے رہیں مطلب جو بھی کام کر رہے ہیں انجینئر بن رہے ہے ڈاکٹر بن رہے ہے ایم سی اے جو بھی کر رہے ہیں سی اے وغیرہ وہ سب کریں مگر اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے سننا تو شریعت پہ چلنا ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کملی والے امت کے لیے بہت رونے والے تھے ہم لوگ یہ روتے تھے اور پوری قیامت کی سب باتیں بتا دی گئیں ابھی زلزلے آنا یہ عورتوں کا بے وقت پھرنا گندے گندے لباس اب تو پوری فیملی بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہے احساس بھی نہیں ہوتا گندے گندے لباس اتنے بڑے بڑے سینے والے عورتیں لباس پہن کے آ رہی ہیں آدھے لباس پہنے ہوئے سب پوری فلم سب پوری فیملی بیٹھ کے دیکھ رہی ہے گندے لباس شرم بھی نہیں آتی بالکل حیا مر چکی ہے طاہب صاحب کا شعر ہے حیا مر چکی ہے حسینوں کی طائب ہم اپنی پلکھیں سیے جا رہے ہیں بتوں سے نظر ہم بچائے جا رہے ہیں یعنی جب حسینوں نے اپنی دوپٹہ اتار کے پھینک دیا تو ہم مردوں کو اپنی پلکھوں کو سینا پڑا ہے اس لیے ہمت کریں جذبات ہیچ ہے جو مرتب عمل نہ ہو ہمت سے کام بنے گا اللہ سے مانگنے سے کام بنے گا اللہ کا فضل مانگیے اے اللہ مجھے توفیق دے دے لا حول ولا قوت اللہ باللہ سات دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں اس سے انشاءاللہ اس وظیفے سے گناہ سے چھوڑنے کی توفیق ہو جائے گی لا حول ولا قوت الا باللہ عورتیں بھی پڑھ لیں مرد بھی پڑھ لیں ہر کوئی پڑھ سکتا ہے پوری امت پڑھ لے کوئی مسئلہ نہیں سات دفعہ تو پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد اس کا مطلب ہے نہیں ہے گناہ سے بچنے کی طاقت مگر اے اللہ آپ کی توفیق سے نہیں ہے نیکی کرنے کی طاقت اے اللہ مگر آپ کی توفیق سے انشاءاللہ شاء داڑھی رکھنے کی توفیق ہو جائے گی انشاءاللہ نمازوں کو پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی اللہ کا جس میں فضل ہوتا ہے وہی اللہ کا پیارا بن سکتا ہے اور مایوس بالکل نہیں ہونا فضیل بن ایاز بوڑھے ہونے تک ڈاکہ ڈالتے تھے بوڑھے ہر گھر میں گھس کے یعنی امیاں ان کو ڈرا بچوں کو ڈراتی تھیں کہ دیکھو اگر تم نے کچھ کیا ہے نا تو فضیل بن ایاز ڈاکہ کو بتا دوں گی میں ڈاکو تھے اتنے بڑے ڈاکو اللہ تعالیٰ کو اپنا پیارا بنا لیا کہیں آیا سنی انہوں نے کہ ابھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کوئی کچھ ڈاکہ ڈالنے گئے تھے ایک ایک آدمی کوئی تلاوت کر رہا تھا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر جائیں تو ماشاء اللہ وہ جذب ہو گئے بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے جنید بغدادی تھے وہ پہلوانی کرتے تھے کشتی لڑتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا بنا لیا اور ایسے ایسے لوگ حضرت والا سے تعلق رکھنے والے بہت ہی بالکل گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے میں کون سا اچھا تھا حضرت والا سے جوڑنے کے بعد اللہ نے تھوڑی بہت توفیق عطا فرمائی تو اپنے ماضی اگر انسان یاد رکھے تو تکبر سے بچا رہے گا تو جو ہے کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اکثر لوگ توبہ کے ذریعے اللہ کے ولی بنیں گے تو توبہ کر لیں گے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو مت کرے تحقیر کوئی میر کی رابطہ رکھتے ہیں اب اللہ سے یعنی جب کوئی توبہ کر لے تو یہ نہیں کہنا چاہیے یہی بول لیں سو ہوئے کھا کے بلی حج کو چلی بھائی چلی تو صحیح حج کو اور بولتے ہیں اور جوان کوئی دین کی طرف آتا ہے ارے تم دہشت گرد ہو گئے وہ تم مولوی ہو ارے ان کے چکر میں مت آنا یہ بڑا خطرناک چکر ہے یہ میڈیا نے خامہ ہی ڈالا ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا اتنے اچھے اخلاق والے اتنے نورانی چہرے والے جن کی زلفوں پہ لوگوں نے اشعار کہے ہیں جن کے سب کے ہم دعا مانگتے ہیں ان کی سنتوں پہ چلنا دہشت گرد بھی ہے کیا کہ کافروں کے طریقے پہ چلنا اچھا ہے کیا شیطان کی بات ماننا نفس کی بات ماننا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا اچھا ہے اب یہ شعر سن لیجیے بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ایک صاحب نے کہا بھائی اتنی جلدی تو ہم نہیں بن سکتے ایک ہی بیان میں صحیح مجھ سے آگے بنے ہولے ہولے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ہیں <laughs> کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ماشاء اللہ ایک دم سارے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ بہت جلدی اللہ کا راستہ طے کرتے ہیں ایک یہ ہوتے ہیں ہولے ہولے آہستہ آہستہ دنیا میں تو بہت تیزی سے جا رہے ہو میز دنیا میں تو بڑا ایکٹیو ہے میں دین میں کیوں اتنا ہولے ہولے چل رہا ہے کیا بات ہے خیریت تو ہے لڑکی زیادہ ہی تمہیں محبت ہوگی لڑکی سے لڑکی کے چکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو گے ان کے طریقوں کو چھوڑ دو گے ہیں اپنی حرام خواہشات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے موت کا کچھ پتہ ہے ہولے ہولے چلتے اگر موت آ رہی تو پھر بہرحال ہولے ہولے چلتے موت آ گئی ان شاء اللہ عید میں مبارک <laughs> سو وہ سو قتل کا مجرم کیا تھا سو قتل کیے تھے بخاری شریف میں آتے سو قتل کیے بڑے مایوس ہو گیا ایک عالم کے پاس جانے لگا اللہ والی بستی میں اس کی موت آ گئی ڈیتھ ہو گئی اس کی مگر جا رہا تھا تو موت آ گئی تو اس نے موت کے وقت اپنا چہرہ صرف اللہ والوں کی بستی کی طرف کر دیا اتنا ہی کر سکتا تھا بیچارہ اور کیا کر سکتے ہیں موت کے وقت اللہ والوں کی بستی کی طرف کر دیا تو اس وقت جو ہے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بھائی زمین ناپو وہ لے کر آؤ میٹر آج کل کوئی آٹومیٹک میٹر آتا ہے ناپنے والا سول ہاں۔ انجینئر پہ بیٹھا ہوا بہرحال وہ ناپا تو گندے لوگوں کی بستی جو ہے وہ قریب تھی جب فرشتے ناپنے ویسے تو قریب تھی گندے لوگوں کی بستی اور نیک لوگوں کی بستی دور تھی اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا تقرری رہی زمین تو اچھے نیک لوگوں سے اللہ والوں کی بستی سے قریب ہو جا قریب ہو گئی اللہ تعالیٰ نے فضل فرما دی اس کی بخشش فرما دی ایسے اللہ تعالیٰ بہت پیارے ہیں بہت ہی پیارے ہیں ایک عورت جسم بیچنے والی اسے کتے کو پانی پلا دیا دوپٹہ اتار کے اس کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی ایسے پیارے اللہ تعالیٰ ہیں اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم اس کا فائدہ اٹھاتے رہے خوب گناہ کرتے رہے یہ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اخلاق کا بہت وزن ہوتا ہے اچھے اخلاق والے کو اللہ تعالیٰ بہت یعنی ایک شخص سے تحجد پڑتا ہے اشراق پڑھتا ہے ایک عورت ہے حدیث شریف میں آتا ہے خوب نفل میں ذکر کرتی ہے تلاوت کرتی ہے مگر سارا محلہ اس سے ناخوش ہے حدیث شریف میں آتا ہے یا فنان یہ عورت جہنم میں جائے گی اور ایک عورت ہے فرض واجب سنت موقع ادا کرتی ہے بہت اچھے اخلاق والی ہے سارا محلہ اس سے خوش ہے حدیث شریف میں آتا ہے یا پھر جنت جنت میں جائے گی اخلاق اکمل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اخلاق کیا ہے انسان بن جانا ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے جیسے ہمارے حضرت والا اتنی احتیاط کرتے تھے اب جیسے ہم یہاں سے کہا پنکھا کھلا رہ گیا ہمارا پنکھا کیوں کھلا رہ گیا اتنی دیر بجلی کیوں ضائع ہوئی جب واش روم گئے پوٹی کر کے آئے وہاں سارا فلش بھی نہیں کیا بدبو آ رہی ہے سارا لیٹرین کا نشان پڑا ہوا یہ سب کیا ہے یہ تو ہمارے بزرگان نے ہی سکھا لیٹرین کو صاف کر کے آئیں اس جگہ کو تاکہ آنے والے مسلمان کو خوشی ہو کہ ماشاء اللہ بہت صاف ستھرا ہے بہت سے لوگ اتنی بدبو چھوڑ کر آتے ہیں وہاں پہ بدبو تو ٹھیک ہے ہوتی ہے وہ ایگزاسٹ فین چلا دیں وہ ٹھیک ہے بدبو تو ظاہر سی بات ہے اندر ہمارے یہی بدبو ہی تو بھری ہی ہے اکڑنے کی کیا ضرورت ہے جن لوگوں کو اپنی اکڑ آتی ہے میرے تبلیغ کے چلے میرا بیان اور میں عالم میں حافظ میں قاری اتنی اللہ والوں کی خدمت کی اور جو عورتیں ہیں جو وہ اتنا ناز کرتی ہیں اپنے اعمال پر ناز کیا کرنا یہ اللہ ہمارے اندر کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نیک امال کی توفیق آسمان سے آتی ہے ہمیں اس میں اکڑنا نہیں چاہیے جو بھی نیک عمال کر رہے ہیں اللہ کی طرح عطا ہے آسمان سے آتی ہے ہم لوگ تو گندے عمال کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کہ بھائی چلو اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ مرکز چلے جاؤ اتنے ماشاء اللہ مرکز اتنا قریب ہے اتنی بڑی اللہ والی مسجد آپ کے قریب ہے اس سے زیادہ بڑھ کے اور کیا ہوگا جس کو سچا اچھا پڑوسی مل جائے اللہ والا پڑوسی مل جائے نیک لوگوں کی مجلس مل جائے اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی پھر بھی کوئی اگر دور رہے تو پھر بہت محرومی والی بات ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا ہاں عورتوں کو بتا رہا تھا شریف کر کرنے اور جو عورتیں تھوڑا ہمت کریں برقع خرید لیں جیسے سادہ برقع ہو نقاب خرید لیں اور جوان لڑکیاں جو ہیں وہ آنکھوں کے سامنے جالی بھی لگائیں یا آنکھوں کی بناوٹ کو چھپا لیں کہ آنکھیں نظر کچھ عورتیں نقاب کرتی ہیں وہاں آنکھیں ایسی واضح نظر آتی ہیں کہ دوسرے لوگ آنکھوں کو دیکھ کے مست ہو جاتے ہیں <laughs> تو آنکھوں کو چھپا لیں کہ آنکھوں کی بناوٹ نظر نہ آئے یہ قرآن و حدیث کی بات ہے چہرے کا چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے ٹی وی پہ جو ڈاکٹر آ رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں پینٹ شرٹ پہن کے آ رہے ہیں سب سمجھ رہے ہیں پینٹ شرٹ پہننا صحیح ہوتا ہے کسی اللہ والے کو دیکھا پینٹ شرٹ پہنے ہوئے پینٹ شرٹ تو یہ یہودیوں کا لباس ہے ٹھیک ہے مسلمان بھی پہن رہے ہیں مگر نیک لوگوں کا لباس نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس یہ کرتا شلوار ہے شلوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی کرتا پہننا پسند فرمایا زیبتن فرمایا اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ سطر والا لباس پہنے جب بچے جوان ہو جائیں مستورات کو چاہیے کہ وہ جو ہے دوپٹہ سر پہ رکھیں ہر وقت بچے جوان ہو گئے آج کل تو بہت قرب قیامت کا زمانہ ہے محرم عورتوں کو لوگ نہیں چھوڑیں اس لیے جب بچے جوان ہو گئے مستورات کو چاہیے کہ ہر وقت دو سر پہ دوپٹہ رکھیں تاکہ ہمارے جوان بچے کی غلط نظر نہ پڑ جائے اس کا بہت احتیاط رکھیں سوائے اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے دوپٹے کے بغیر مت رہیں کوشش کریں اس کی بیٹے جوان ہو گئے سمجھا کرو ان باتوں کو اور اللہ تعالیٰ اور دوسری بات شوہر کے حقوق کا خیال رکھیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ پانچوں کی عورت نماز پڑھ لے رمضان شریف کے روزے رکھ لے اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کا خیال رکھے تو جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے جانا چاہے چلی جائے عورت اور ایک عورت کا شوہر ناخوش ہو گیا پوری رات فرشتے اس پہ لانت بھیجتے رہتے ہیں ہم آپ کتنے وظیفے پڑھ لیں اس کی شوہر کو خوش کریں شوہر جب دفتر سے آئے بزنس سے آئے اس کے لیے سجیں سنوریں اس کے لیے جائز سجنا سنورنا آخر دعوانا الحمد للہ اللہ یا یا رحمان رحیم صلی اللہ علیہ نبی یا اللہ ہم سب کو معاف فرما <laughs> یا اللہ زلزلے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے کتنے لوگ جب زلزلہ آیا زنا کر رہے تھے شراب پی رہے تھے اور جو ہے ناچ رہے تھے گندی تصویریں دیکھ رہے تھے فیس بک کا اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا اور جو ہے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے تھے تو ان کی حالت کتنی خطرناک حالت میں موت آئی اب ایسی حالت میں اٹھائے جائیں گے وہ اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں گناہ کرتے وقت ہماری موت آئے اے اللہ ہمیں پہ فضل فرما دیجیے ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ ہم پہ اپنا عذاب مت بھیجیے عافیت والا معاملہ فرما دیجیے اے اللہ فضل فرما دیجیے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے اس زلزلے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما قرآن و حدیث میں جگہ جگہ واقعات ہیں قوم عاد و سمود کے اور قوم نوج جو لڑکوں سے گناہ کرتی تھی ہر جگہ واقعات ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں یا اللہ ہمارے سامنے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور کراچی میں بھی ایک دفعہ زلزلہ آیا حیدرآباد میں میں بھی آیا تھا اس سے ہم نے سبق حاصل نہیں کیا اب جب زلزلہ اتنا آیا ہے یا اللہ خیبر پختونخوا کی طرف اس طرف زلزلہ آیا تو ہماری طرف بھی آ سکتا ہے اس سے سبق لے کر ہم سب کو اور پوری امت کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے ان گناہوں کو چھوڑنے والا بنا دیجیے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی سنت پہ فدا ہونے والا بنا ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما ٹخنے کھولنے کی توفیق عطا فرما نظر کی حفاظت کی توفیق دے دے ہماری ماں بہن بیٹی کو شریف پردہ کی توفیق دے دے زبان کی حفاظت کی ہمیں توفیق دے دے گھر سے ٹی وی نکالنے کی توفیق دے دے لڑکیوں لڑکوں سے گندے لڑکیوں سے نامحرم عورتوں سے تعلق چھوڑنے کی توفیق عطا فرما کہ یا اللہ ہم سے تعلق ختم کر دیں ہم فضل فرما دیجیے اللہ تعالیٰ فیس بک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے کی توفیق دے یوٹیوب سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور جتنے ہی میڈیا کی غلامیاں ہیں اسے بچا لیجیے اور اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیجیے صحابہ کرام کا غلام اور جتنے پیارے انعام یافتہ بندے ہیں ان کی صحبتیں ہمیں نصیب فرما دیجیے اچھے اخلاق نصیب فرما معاف کرنے والا بنا غصے کو پینے والا بنا ماں باپ کا ادب نصیب فرما والدین سے بدتمیزی سے بچا لیجیے ان سے عف بھی نہ کریں قرآن شریف میں آتا ہے اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم والدین سے عف بھی نہ کریں اگر وہ ڈانٹ رہے ہیں تو خاموش ان کی ڈانٹ سنتے رہیں اور ان کو اپنی دعا سمجھیں اے اللہ میں والدین کی فرما بردار بنا دیجیے اے اللہ مگر اگر والدین نا فرمانی کا کہیں گے ہم ان سے ادب سے کہہ دیں کہ ابو ہم آپ کی بات داڑھی رکھنے میں یا عورت اگر بچی پردہ کرتی ہے تو امی سے کہے گی امی میں آپ کی ساری باتیں مان لوں گی میں پردہ میں پردہ نہیں اتار سکتی میں پردہ کروں گی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بچہ یہ لڑکا یہ کہے گا کہ میں داڑھی رکھوں گا مگر ابو آپ کی بات داڑھی صاف کرنے کی نہیں مان سکتا کیونکہ آپ سے بڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اے اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنا دیجیے امن والا عاشق بنا دیجیے صرف نا شریف پڑھنے اور سننے والا نہیں بلکہ ہم سب کو امن والا عاشق بنا دے اے اللہ معاملات درست فرما دیجیے جو لڑکے لڑکیاں چھپ چھپ کے ماں باپ کے پیسے چرا کر یا اللہ چوری کرتے ہیں اس چوری کے کبیرہ گناہ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اور ہم سب کو معاف فرما دیجیے و صلی اللہ علیہ نبین امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ